اچھا یو دانا کیرا دیندار مسلم نوجوانوں کو میری چوتھی نصیحت یہ ہے کہ انہیں دین کی تبلیغ اور مخالفین کے ساتھ بحث و مباحثہ میں وہ وہ راہ راہ اپنانی چاہیے جس کی نشاندہی قرآن پاک نے کی ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے صورت النحل کی آخری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت حاصل کرتے رہیں الى باللتی احسن النحل آیت 125 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو جو شخص آیت کریمہ میں غور و فکر سے کام لے گا وہ اس حقیقت کو پالے گا کہ بحث و مباحثہ کے لیے صرف اچھے طریقے کو اپنانے کی تلقین پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ حکم ہے کہ اس کے لیے زیادہ اچھا طریقہ اپنایا جائے بس اگر یہاں بات چیت اور گفتگو کے لیے دو طریقے موجود ہوں ایک اچھا اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اچھا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بحث و گفتگو کے لیے زیادہ اچھے طریقے کو اپنائے اس کی تعبیر لفظ احسن سے کی گئی ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ برگشتہ دلوں کو منہ لیتا ہے اور لوگوں میں اتحاد و یگانگت کا ماحول پیدا کرتا ہے کسی طریقے کا احسن طریقہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بحث و مباحثہ اور گفتگو کے دوران جن باتوں پر اتفاق ہو اسے ذہن میں رکھا جائے اور پھر اختلافی امور پر بات چیت کی جائے ہو سکتا ہے کہ ان اختلافی امور میں بھی اتفاق کی راہ نکل آئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرح بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں اب رہے اختلافی باتیں تو اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْفَلِفُونَ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو جب غیر مسلموں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں ایک مسلمان کا یہ اسلوب ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیسا اسلوب اپنانا چاہیے جبکہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور دونوں کے اندر دینی اخوت کا رشتہ پایا جاتا ہے بعض بھائی اعلان حق اور اسلوب کی سختی کو خلط ملت کر دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں سمجھدار مبلغ وہی ہے جو اپنی پوری دعوت کو دوسروں تک نرمی سے پہنچا دے واقعات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلوب کی سختی سے اچھی بات بھی ضائع ہو جاتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کو نیکی اور معروف کا حکم دیتا ہے تو چاہیے کہ اس کا حکم بھی معروف ڈھنگ سے ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام اسی کو انجام دینا چاہیے جس کے اندر نرمی بردباری اور دین کی سوج بوجھ پائی جاتی ہو اسی سلسلہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے عباسی خلیفہ معمون کے پاس گیا پھر تم دو تیز لہجے میں بات کی اور اس کا خیال نہیں رکھا کہ ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اس جگہ کے لیے مناسب ہوتی ہے لیکن معمون سمجھدار تھا اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہے ذرا نرمی سے کام لو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھیجا تھا جو آپ سے زیادہ بہتر تھا اور اس شخص کے پاس بھیجا تھا جو مجھ سے زیادہ برا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نرم لب و لہجہ اپنانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فراؤن کے پاس بھیجا تھا حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان الفاظ میں نصیحت کی ہے فقولا قولا لینا یتذکر او یخشا آیت نمبر تینتالیس چوالیس جاؤ تم دونوں فیرون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے ماموں نے اس آدمی کو خاموش کر دیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ فرعون تک دعوت پہنچانے کے لیے گفتگو کا نرم لہجہ اپنائے فقل حل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى النازيات ایت نمبر 18 اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے جو شخص بھی اس سے آگاہ ہوگا وہ یہ مخصوص کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علیہ السلام نے پروردگار ہدایات کو دل و دماغ میں رچا بسا لیا تھا اور کی سرکشی تکبر تراشیوں اور دھمکیوں کے باوجود بڑی دانائی اور باریکی سے ان ہدایتوں پر عمل کیا سرت شعرا کے مطالعے سے یہ حقیقت اجاگر ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دعوتی پہلو کا مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ آپ کی دعوتی زندگی میں شدت پسندی سنگ دلی اور سختی کے مقابلے میں رفق رحمت اور نرمی کا پہلو غالب تھا اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَوْفُ رَحِيمٌ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے اتوبہ آیت نمبر 128 اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کی تصویر اس طرح کھینچی گئی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَقُوتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَهُمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِ آل عمران آیت نمبر 159 اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے کرد پیش سے چھٹ جاتے بعض یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے زبان کو مروڑ کر السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا اس طرح موت کی دعا کر کے اپنے چھپے ہوئے بکس کا مظاہرہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بہت زیادہ ناخوش ہوئی اور سخت جواب دیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہنے پر اکتفا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کل اللہ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے دین و دنیا کی تمام باتوں میں قول و عمل میں اللہ کو نرمی پسند ہے متفق علیہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر جو اجر دیتا ہے وہ سختی پر یا کسی اور چیز پر نہیں دیتا مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت مل جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی ختم ہو جاتی ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے اس حدیث میں جو عمومیت ہے اس نے ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو رفق سے محروم ہوتا ہے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے اس سے بڑی اور سخت سزا کیا ہوگی کہ انسان ساری بھلائیوں سے محروم ہو کر رہ جائے میرا خیال ہے کہ نصوص کی یہ مقدار میرے ان بچوں کو مطمئن کر دینے کے لیے کافی ہوگی جنہوں نے حملہ آوری اور شدت پسندی کو اپنا نشان بنا رکھا ہے مجھے امید ہے کہ یہ شدت پسندی کی راہ چھوڑ کر حکمت و معزت حسنہ کی راہ اپنا لیں گے